الدین امیدی معزز سامعین اس سے پہلے نماز کے ارکان کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے اور نماز کے ارکان کے بعد نماز کے اندر جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے آج کے درس میں نماز کے اندر کی جانے والی کچھ سنتوں کو ہم پڑھیں گے نماز کے اندر نماز سے پہلے نہیں نماز کے اندر کی جانے والی کچھ سنتیں ہیں ان سنتوں کا تعلق اقوال سے بھی ہے اور افعال سے بھی ہے یعنی کچھ سنتیں ایسی ہیں جو کہی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں قول سے تعلق ہے اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فعل اور عمل سے ہے یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق نہیں کی ہے لیکن جب ان سنتوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ دو طرح کی سنتیں ہوتی ہیں کچھ سنتیں جن کو ہم زبان سے کہتے ہیں جیسے مان لیجیے دعائیں صفتہ دعائیں تنا پڑھنا یا ایک مرتبہ زیادہ رکوع اور سجدے کی دعا پڑھنا یہ قول ہے انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے کچھ سنتوں کا تعلق عمل سے ہے جیسے جب انسان رکو کرے تو کس طریقے سے رکوع کرے سجدہ کرے تو کس طریقے سے سجدہ کرے اس میں سنت کیا ہے تو ان چیزوں کا تعلق انسان کے فعل اور عمل سے ہے تو جو سنتیں ہیں دو طرح کی ہیں قولی اور فعلی اور یہاں سنت سے مراد جو فقہ کی اصطلاح میں ہے وہ سنت مراد ہے یعنی جس کے کرنے پر انسان کو ثواب ہو اور اگر نہ کرے تو انسان کو گناہ آنا اس کو سنت کہا جاتا ہے کیونکہ سنت کا کئی معنی ہے ایک معنی تو فقہ کی اصطلاح میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس کو فقہ کی اصطلاح میں اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے اور ایک سنت طریقے کے معنی میں ہوتا ہے اس صورت میں اس کا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا اللہ کے سر کی سنت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو سوا ملے گا اور سچ نہیں بولیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا یہ مانا اس کا نہیں ہے اس میں یہ کہ آپ کو گناہ ہوگا اگر انسان سچ نہیں بولے گا تو کیونکہ یہاں سنت کے معنی طریقہ ہے ایسی داڑھی کا معاملہ ہے داڑھی جو بیان کرتے ہیں کہ سنت ہے یہاں سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے کہ اگر آپ کرے رکھیں گے تو ثواب نہیں رکھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا نہیں یہاں سنت کا معنی ہے کہ آپ کا عمل ہے یہ آپ کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے مسلمانوں کی پہچان ہے یہ لہذا اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا نہیں رکھیں گے تو گنہ گار ہوں گے یہ ہے یہ بھی سنت کا ایک معنی ہوتا ہے تو سنت یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو سلام ملے گا اگر نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اسلام میں جو احکام ہیں وہ پانچ طرح کے احکام ہوتے ہیں ایک حکم ہوتا ہے جس کو امر کہا جاتا ہے یعنی فرض اور واجب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے اگر آپ کریں گے تو سلاب ہوگا اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا گناہ ہوگا جماعت کے ساتھ جماعت پڑھنا واجب ہے اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو گنہ گار ہوں گے نماز آپ کی ادا ہو جائے گی لیکن جماعت چھوڑنے کا آپ کو گناہ ہوگا ٹھیک ہے تو واجب جس کا کرنا ضروری کرنے پر ثواب نہ کرنے پر گناہ اس کے اپوزٹ میں حرام حرام کا مطلب یہ کہ اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا اور اگر کریں گے تو کیا ہوگا گناہ ہوگا یہ واجب کے اپوزٹ ہے واجب میں کرنا ہے کرنے پر ثواب واجب میں کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ حرام میں چھوڑنے پر ثواب کرنے پر گناہ ہوگا یہ جھوٹ بولنا حرام ہے اگر انسان جھوٹ بولے گا تو گار ہوگا اور اگر جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا تو اس کو حرام کہا جاتا ہے جس کا جس کے کرنے پر انسان کو گناہ ملے نہ کرنے پر انسان کو ثواب ملے ٹھیک ہے دو چیزیں ہوگی تیسری چیز کیا ہے سنت سنت کا مطلب یہ ہے جس کے کرنے پر ثواب نہ کرنے پر آپ کو گناہ نہ ہو جیسے مثال کے طور پر فرد نماز ہوتی ہے جہری نماز بلند آواز سے آمین کہنا سنت ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نہیں کہیں گے تو گنہ گار نہیں ہوں گے یہ نبی کی سنت ہے اور کرنا سنت ہے نبی کی اگر کریں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کو ثواب ملے گا اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا یہ نبی کی سنت ہے ٹھیک ہے تو سنت کا مطلب یہ فقہ کی اصطلاح ہے جس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملے اور نہ کرنے پر آپ کو گناہ نہ ہو مثال کے طور پر سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان سنتوں کو پڑھیں گے ثواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے وہ سنت ہے وہ چاہے سنت موقع ہی کیوں نہ پڑھنا چاہیے ایک مومن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن انسان اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا لیکن فرد نماز چھوڑے گا تو گنہ گار ہوگا تو سنت کا مطلب کیا ہوا جس کے کرنے پر ثواب جی نہیں جی جس کے کرنے پر ثواب نہ کرنے پر گناہ نہ ہو اس کے اپوزٹ کیا مکرو مکرو جس کے نہ کرنے پر ثواب ملے اور اگر کرے تو آپ کو گناہ نہ ہو اس کو مکرو کہتے ہیں عبادت کے اندر مکرو جس کا نہ کرنا بہتر کرنے پر گناہ نہ ہو سنت کا معنی کیا میں نے بتایا جس کا کرنا بہتر کرنے پر ثواب نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا مکرو کیا ہے جس کا نہ کرنا بہتر نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا لیکن اگر کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو مکرو کہتے ہیں جیسے نماز کے اندر کوئی آدمی چشمہ آنکھ سے نکالتا ہے پھر ڈالتا ہے یہ مکرو ہے اگر آپ کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا انسان ٹوپی سے کھیلتا نماز میں مان لیجیے ٹوپی آگے پیچھے کرتا ہے یا اس طریقے سے قلم لگاتا ہے نکالتا ہے موبائل نکالتا ہے جیب میں ڈالتا ہے نکالتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو یہ کرنا مکرو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا لیکن اگر نہیں کریں گے تو ثواب ہوگا ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مکرو پانچویں چیز کیا مباح جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو کریں بھی تو نہ کریں بھی تو کسی میں نہ گناہ نہ کسی میں کوئی سواب ہے اس کو مباح جائز کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس میں اس عمل کے اندر نہ گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے آپ کے لیے برابر دونوں کیونکہ چار چیزیں جو بتائیے نا اس میں کسی میں گناہ ہے کسی میں سواب ہے مباح میں نہ گناہ نہ ثواب دونوں برابر برابر تو یہاں جو سنت ہے فقہ کی اصطلاح میں جس کے کرنے پر آپ کو کیا ملے گا سواب نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا پہلی چیز بیان کی انہوں نے الاستفتاح استفتاح مطلب جس کو ہم لوگ اپنی اردو زبان میں دعائے ثنا کہتے ہیں دعائے ثنا نماز میں پڑھتے نا جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں دعائے ثنا پڑھتے ہیں نا بہت سارے دعائے ثنا کے الفاظ ہیں دو زیادہ مشہور ہیں ایک تو اللہ باعد بین بین خطایا کما باعت بین مشرقی والمغرب اللہ منقیم خطاء کما کما باطب المغرب و وقسلی وکسلنی وسلج وسلجر اس طرح کے الفاظ ہیں اللہ باعد بابین ابین خطایا کما بات بین مشرق المغرب اللہ منقنی من خطایا کما یونق صب العبید من الدنس اللہ نقصلی من خطایا بلمائے وسلج جل یہ بخاری اور مسلم کے حدیث ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو عام طور پر لوگ پڑھتے جو مختصر ہے صبحان اللہ بحمدک وہ اسمک و و جد الہ غیرک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی وہ سارے الفاظ ہیں آپ جو بھی پڑھیں گے ادا ہو جائے گا تو دعائے سنا کیا ہے یہ سنت ہے یہ نہ رکن ہے نہ فرد اور واجب ہے یہ کیا ہے یہ سنت ہے مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر آپ آئیں مسجد میں جماعت کھڑی ہے تو امام کے ساتھ آپ داخل ہو جائیے امام کراط کر رہا ہے تو آپ سنیے اس کو ٹھیک ہے صرف سر فاتحہ اس کے پیچھے پڑھنے کی اجازت ہے دعائنا آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ امام کی قرآد کا سننا واجب اور یہ پڑھنا سنت واجب اور سنت کا اگر ایک وقت میں آ جائے ٹکراؤ تو کس پر عمل کریں گے واجب پر عمل کریں گے گے سنیں اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سنیں گے بھی لیکن دعائشنہ نہیں پڑھیں گے کیا آپ دعا نہ پڑھیں امام کے پیچھے نہیں کبھی یہ دعا نہ جب آپ شروع میں حاضر ہیں تو درمیان میں آپ آتے ہیں اور امام قرات کر رہا بلند آواز سے تو اس میں دعائیں سنا آپ کے لیے نہیں ہے آپ کو سننا ہے ہاں، اگر سری نماز ہے کہ آپ نہیں سن رہے تو اسی صورت میں آپ دعائیں پڑھ کر کے امام کے ساتھ مل جاتے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے جوہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے یا عشاء کی آخری دو رکعتیں ہوتی ہیں مغرب کی آخری رکعت ہوتی ہے آپ آخری رکعت میں آئے مغرب میں اور امام کھڑا ہوا آپ فون آ کر کے شامل ہو گئے آپ دعائیں سنا پڑھ لیجیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے لیکن اگر امام کرات کر رہا آپ سن رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے دعا اسنا پڑھنا جائز نہیں ہے یہ کیوں اس لیے کہ سننا ضروری ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے تو دعا سفت کیا ہے یہ یہ سنت ہے واجب اور ضروری نہیں دوسری چیز انہوں نے کیا بتائی کہ جب آپ نماز پڑھیں تو سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے سب کی دلیلیں موجود ہیں وقت نہیں کہ ساری دلیلیں پیش کریں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس طریقے سے اور دیگر صاحب کرام واحد بن حجر اور حلو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے سینے پر ہاتھ باندھا تو سینے پر ہاتھ باندھا ابن خدمہ وغیرہ کی حدیث ہے یہ نبی کی سنت ہے اگر آپ سینے پر ہاتھ باندھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا اگر آپ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں سینے سے نیچے رکھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی نہیں کہ نماز نہیں ہوگی لیکن یہ سنت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے نبی کا جو عمل ہے سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح بخاری کی جو حدیثیں ہیں ان سے بھی جو سب بات سمجھ آتی ہے اگرچہ اس صحیح بخاری کی حدیثوں میں سینے کا لفظ نہیں ہے لیکن جو طریقہ اور کیفیت بتایا گیا ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سینے پر رکھنا ہے ورنہ آپ کا ہاتھ اس طریقے سے نہیں ہوگا کیا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے رکھتے تھے کہ آپ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی کونوں تک پہنچ جاتی تھی اس طریقے سے آپ رکھتے تھے ٹھیک ہے جب اگر آپ ایسا رکھیں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کا ہاتھ سینے ہی پر آئے گا سینے سے نیچے نہیں آئے گا اللہ کہ آپ جھک جاؤ ایک دم تبھی ہوگا جی ہاں تو بہتر سنت کیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا تو امام ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری سنت کیا بیان کیا کہ دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا فوق صدر صدر مانے کیا ہوتا ہے سینہ فوق مانے اوپر فوق صدر سینے کے اوپر باندھ کون بیان کر رہا یہاں سابق مفتی شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر ہاتھ باندھنا ہے یہ نبی کی سنت ہے افضل یہی ہے آپ ہی کریں ٹھیک ہے یہ کون سی سنت ہے قولی یا فیلی ہاں فیلی یہ عمل ہے فیل ہے یہ زبان سے نہیں کہہ رہے نا زبان سے کہیں گے تو اس کو قولی سنت کہیں گے یہ فیلی سنت ہے تیسری سنت کیا بیان کیا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رفا دین کرنا یا تو کان کلو تک یہاں تک یا تو کندھے تک یہ اٹھانا کب کب اٹھانا آپ کو پہلی تکبیر میں جو پہلی بار کہتے ہیں یہاں تو سب اٹھاتے ہیں نمبر دو رکو بھی جاتے ہوئے نمبر تین رکو سے اٹھتے ہوئے نمبر چار نمبر چار کیا ہے ہاں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت تیسری رکعت کے لیے تیسرے میں جب کھڑے ہوں گے تب بھی رفاط دین کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے ٹھیک ہے چار مقامات شروع میں اللہ اوپر جب کہتے نیت باندھتے ٹھیک ہے اس کے بعد جب رکو بھی آئیں گے تب کہیں گے اس کی دو ہو گیا رکو کی بات سب اٹھائیں گے تین اس کے بعد تیسری رکعت فجر چھوڑ کر کے ہر نماز میں تیسری رکعت ہے نا فجر میں دو رکعت باقی سب میں تیسری رکعت ہوتی ہے تو فجر چھوڑ کر کے ہر نماز میں کرنا آپ کو فرض نمازوں میں تشود کے پہلے تشود کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو رفادین کر کے سب آدمی کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے یہ بھی نبی کی سنت نبی کا عمل ہے یہ تو ٹھیک ہے چار ہاں تو تو چار مقامات پر ٹھیک ہے چار مقامات پر آپ کو رفا دین کرنا ہے یہ نبی کا عمل ہے نبی کی سنت ہے یہ اور یہ متواتر سنت ہے یہ آپ کے بعد صحابہ بھی کرتے تھے ایسا نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا ابو بکر عمر عثمان علی سب کرتے تھے یہ جی ہاں بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں پڑھی حدیثیں امام البانی رحمۃ اللہ نے تین جلدوں میں کتاب لکھی اللہ کے سر کی نماز کے تعلق سے تین موٹی موٹی جلدوں میں پھر ایک جلد میں اس کا اختصار کیا ہے جی ہاں اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھا ہے شیخ الباد رحمۃ اللہ نے جو لکھے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی عربی زبان میں ٹھیک ہے تو اس میں دلیلیں بیان کیا انہوں نے بے اور ساری کہ کن مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفا دین کرتے تھے رفا دین کرنا منسوخ نہیں ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا پہلے کرتے تھے پھر بعد ہمارے بھی نہیں کرنا چھوڑ دیا تو جب آپ کی دعا میں رفا دین کیوں کرتے ہو عید بقرعید میں رفا دین کیوں کرتے ہیں لوگ اور پہلی بار کیوں کرتے اگر منسوخ ہو گئے تو پہلی بار بھی نہیں کرنا چاہیے ہے کہ نہیں وہ سارے جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ بت لے کر کے آتے تھے ہاں، بغل میں دبا کر کے اسے دین کرتے تھے کتنی بڑی جہالت کی بات ہے جی نوز صاحب کرام کے بارے میں کہہ رہے بت کہاں ہوتا تھا مکے میں ہوتا تھا نا مدینے میں تو نہیں بت تھا مکے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے ٹھیک ہے تو مدینے میں نہیں تھا یہ اور نماز کہاں فرض ہوئی مکے کے اندر جماعت کے ساتھ مدینے کے اندر پڑھی جانے لگی نمبر ایک نمبر دو اگر بدھ گرانا مقصد ہے تو آدمی رکو میں جاتا سجدے میں جاتا اٹھتا بیٹھتا بدھ نہیں گرے گا کہ سوچنے بات ہے جاہر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے یہ جی ہاں کچھ کچھ مولوی بھی اسی باتیں کر دیتے ہیں ان کے مولوی کہ تو بت لے کر کے آتے تھے اسے نہیں کروایا جاتا تھا تو پھر رکو میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کیا بت کوئی ٹافی ہوتی تھی کیا کہ چھوٹا سا یہاں بغل میں رکھ لے لے کے چلائے کوئی ٹیبلٹ ہاں۔ ہاں، کھانے کے لیے بت تراش کر کے بنا دیتے بڑے بڑے بت بناتے تھے پتھر سے بت پتھروں سے تراش کر کے بناتے تھے کئی کے آدمی لگتے تھے اس کو اٹھانے کے لیے ایسے ایسے بت ہوتے تھے انسان کی شکل کے مطابق بناتے تھے وہ تو ایسا بت نہیں ہوتا تھا کہ بغل میں دبا لیا ٹوپی ہے رکھ لیا بغل میں یا جو ہے ٹافی ہے رکھ لیا بغل میں چلے آئے مسلح دبا لیا چلے آئے ایسا نہیں ہوتا تھا بت بڑے بڑے بت ہوا کرتے تھے تو یہ سب کہنا جہالت کی بات ہے ہاں وہ بھی گر جائے گی صحیح بات وہ بھی گر جائے گی بہرحال یہ ہے کہ رفاتین کرنا یہ نبی کی سنت تین چیزیں ہوں گی نا چوتھی سنت بتا رہے وہ کہ رکو اور سجدے میں ایک بار سبحان اللہ سبحان نبی العظیم رکو میں اور ایک بار سبحان نبی اعلیٰ سجدے میں کہنا واجب ہے اس سے زیادہ جتنا بھی آپ کہیں گے آپ کے لیے سنت یعنی اگر آپ ایک بار بھی کہو گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن تین بار پانچ بار سات بار نو بار کہنا جتنا زیادہ کہیں گے وہ آپ کے لیے سنت ہے آپ کو زیادہ اس پر عظم ملے گا ایسے ہی پانچویں بات آپ بیان کی انہیں کہ ربنا بنا و ہم جو ہم کہتے نہیں رکو کے بعد کھڑے ہو کر کے امام کا سمی اللہ علیہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ربنا و ہم اتنا کہنا تو واجب ہے لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کہتے ہیں ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے سنت آپ کے لیے لیکن رب الحمد کہنا کیا ہے یہ یہ اتنا تو کم سے کم واجب ہے اور اسے زیادہ کہنا یہ آپ کے لیے کیا ہے یہ کیا نام ہے سنت ہے اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا ایسے آپ یہ بھی کہتے تھے ملا سمامات ملا وہ ملا بینا ہما وہ ملا اہل المجد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یہ رکوع کی بات آپ کہتے تھے اور حدیثوں کی طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کرنا رکوع کے بعد قیام کرنا سجدہ کرنا سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھیں کیا ہوتی تھیں برابر کیونکہ نماز ہے اللہ کی عبادت خشو خدو کے ساتھ پڑھنا حاضری نہیں لگانا آ کر کے کہ جو ہے فٹافٹ نماز پڑھ لینا چلے جانا کہ چلو کام ہو گیا نہیں خوشو خدو کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے کھڑے اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس طریقے سے آخرت سامنے ہو قبر کا عذاب جہنم کا عذاب اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ سے محبت ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کے اندر کیا آتا ہے خوشو اور خدو پیدا ہوتا ہے کتنی چیزیں ہو گئیں پانچ چیزیں ہوگی نا ایسے ہی دو سدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں ہے نا رب اق فیلی تو کہتے پڑھنا ضروری ہے اگر اسے زیادہ آپ پڑھتے ہیں تین بار پانچ بار تو آپ کے لیے بہتر ہے اللہ و ورحمنی وحدنی وعافنی نہیں یہ بھی ہے اور رب فرلی بھی ہے آپ صرف ایک بار رب فرلی پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے یعنی نماز ہو جائے گی لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ کیا ہوگا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا ساتویں چیزوں نے بیان کیا ہے کہ جب آپ رکوع کریں تو اپنی پشت کو آپ نے جو ہے کیا نام ہے سر کو رکو میں پیٹھ کے برابر رکھیں یعنی آپ کا جو سر ہے نا پیٹھ دونوں برابر ہونی چاہیے یعنی کہ منڈی اوپر ہو یا ایک دم نیچے منڈی رکھیں کچھ لوگ ایسا نیچے جھکا دیتے ہیں لگتا ہے کہ جو ہے دونوں پاؤں کے نیچے اپنی منڈی ڈال دیں گے ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں غلط ہے یہ طریقہ پیٹھ اور سر دونوں برابر ہونا چاہیے جیسا کہ حدیثیں ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے پیٹ اور سر آپ کا برابر کہ اگر آپ اس پر پانی کا گلاس رکھ دیتے تو نہیں گرتا یہ کب ہوگا تو برابر رہے گا نا اگر کچھ ٹیڑھا میڑا رہے گا اونچا نیچا رہے گا تو پانی گلاس گر جائے گا نا جدھر نیچا رہے گا تو جھک جائے گا تو آپ کی پیٹ پر ایسا برابر رکھ دیتے تھے کہ پانی کے گلاس کھڑا رہتا تھا اس پر تو نہ اوپر سر رکھتے تھے نہ وہ نیچے رکھتے تھے برابر ہونا چاہیے تو سر اور پشت انسان کی پیٹھ کیا ہے دونوں برابر ہونی چاہیے کتنی چیزیں ہو گئی سات چیزیں ہو گئی باقی چیز انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ الڈامن ہم لوگوں کو نبی کی سنتوں پر قائم رکھے یہ سوچ کر کے مت جانا کہ بھائی سنت ہے کریں گے سوا ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا لاؤ چھوڑ دیتے نہیں اللہ کے رسول کی سنت چھوڑنا نہیں گوارا ہونا چاہیے ہم کو اگر سچا ایمان ہے نبی سے سچی محبت ہے ہاں بتائیں گے انشاءاللہ اگر سچی محبت ہے نبی سے سچا ایمان ہے محبت ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول کے کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کسی سے محبت اگر کرتے ہیں تو اس کے کسی عمل کو چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتا ہے انسان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کس کی ذات ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ لہٰذا یہ کہہ کر کے بھائی کریں گے ثواب نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا اللہ کیوں کرے نماز تو ہو جائے گی نا ہمارا بھائی نماز تو ایسی بھی آپ کی ہو جائے گی آپ جو آئیے ایک منٹ کے اندر اگر تین نکات پڑھ رہے تھے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی پھٹا پھٹا کے پڑھ لیجیے نماز آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ اکبر کہا نہ سنا پڑھا کچھ نہیں پڑھا سورہ فاتحہ پڑھا اللہ اکبر رکو میں گیا صماء سمان الحمد اللہ اکبر پڑھ لیجیے نماز ہو جائے گی آپ کی کون کہتا نماز نہیں ہوگی آپ بہت ساری چیزیں نماز میں کرتے نہیں کریں گے تو بھی نماز ہوگی یہ تشود کرتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں یہ بھی سنت ہے اگر نہیں اٹھائیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے ہاتھ چھوڑ کر کے پڑھے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کون کہتا ہے کہ نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی نماز آپ کی تو میرے بھائی یہ نہیں سوچنا ہم کو کہ بیماری نماز ہو جائے گی تو کیا کرے نہیں کرنا ہے اس کو یہ بھی کمر اس لیے اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ بے اگر کرو گے سوا ملے گا نہیں کرو تو گناہ نہیں ہوگا ایسا تو نہیں کہ مطلب کہ ساری چیزیں اگر فرد اور واجب ہو جائیں تو انسان نہیں کر پائے گا انسان کے مشکل ہو جائے گا اس لیے شریعت کے اندر آسانی رکھی گئی ہے یہ رکھا گیا ہے کہ بھائی ساری چیز فرد ساری چیز واجب آپ کے لیے کوئی رخصت ہی نہیں ہے آپ کے لیے کچھ آسانی ہی نہیں ہے تو یہ پھر انسان کے لیے دن بہت مشکل ہو جائے گا لیکن دین کو اللہ رب العالمین نے آسان بنایا تو آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اس کو چھوڑ دیں اس پر عمل نہ کریں نہیں اس پر عمل کرنا چاہیے کبھی ہو گیا نہیں کر سکے بھول گئے کچھ ہو گیا الگ مسئلہ ہے لیکن ایک انسان اس پر عمل کرے یہ نہیں کہ کریں گے ثواب نہیں کریں گے ثواب نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا تو لاؤ چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے اگر سچی محبت ہے نبی سے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر آپ کے ہر قول پر انسان کو عمل کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کی امین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم وبرکاتہ اچھا ایک بات یہ ہے کہ آپ کے کیمپ میں ہم لوگ یہ پروگرام